وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أأتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني إني بريء مما تشركون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سریح غلطی میں دیکھتا ہوں اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ پہچاننے والے ہو جائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں پھر جب رات کی تاریخی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے سو جب وہ غروب ہو گیا آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور آزر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تارخ تھا اللہ کا فرمان و قال ابراہیم علی ابی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آزر سے سنم مراد ہے یعنی بت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تو تارخ اور ماں کا نام شانی اور بیوی کا نام سارا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام جو ابراہیم علیہ السلام کی کنیز تھی حاجرہ تھا علماء نصب میں سے اکثر کا یہی قول ہے آذر نام تھا ایک بت کا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس بت کے خادم اور پجاری تھے اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا تھا واللہ عالم ابن جریر وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ طریق کلام ان لوگوں کی گفتگو میں ایک عیب کی بات اور ناروا کلام سمجھا جاتا تھا اس لفظ آزر کے معنی ہیں ٹیڑھا لیکن کسی سے اس کی روایت پیش نہیں کی اور نہ کسی سے اس کو منسوب کیا ہے ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ معتمر ابن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ آزر کے معنی اعوج یعنی ٹیڑھا بتاتے تھے اور یہ ایک سخت کلمہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابن جری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ درست تو یہ ہے کہ ان کے باپ کا نام آزر ہی تھا پھر نصب جاننے والوں کا اعتراض پیش کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ تھا پھر کہتے ہیں کہ ممکن ہے دو نام ہوں جیسا کہ اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں یا ایک نام لقب اور عرف کے طور پر ہو یہ ایک جیت وجہ ہو سکتی ہے واللہ عالم آزر کو درس توحید اور اس کا انجام قول باری تعالیٰ میں قاریوں کا اختلاف ہے حسن بصری اور ابو یزید مدنی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے آذر کیا تم بتوں کو رب قرار دے رہے ہو گویا آذر کو منادی بنایا ہے اور جمہور اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک پیش سے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ ایک معرفہ اور علم ہے اس بنا پر غیر منصرف سمجھا جائے گا اور گویا قول ابی ہی سے بدل ہے اور اسی بنا پر منصوب ہے یا عطف بیان سمجھا جائے اور یہی زیادہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور جو لوگ اس کو نعت قرار دیتے ہیں جیسے احمر اور اسود وغیرہ منصرف ہیں لیکن جن کا یہ گمان ہے کہ وہ محمول ہونے کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ اتخذ اسنامن کی تقدیر یوں ہوئی یا ابتی اتخذ اے اسنامن و یعنی اے میرے باپ کیا آزر بتوں کو تم رب بناتے ہو لیکن لغت کے لحاظ سے یہ قول بعید ہے اس لیے کہ جو حرف استفہام کے بعد ہو وہ اپنے ماقبل پر عمل نہیں کیا کرتا ہے کیونکہ اس حرف استفہام کے لیے تو صدر کلام چاہیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تقریر و تصدیق کی ہے اور قواعد عربیہ میں یہی مشہور ہے مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو نصیحت کی عبادت اسلام یا یعنی نبتوں کی عبادت پر ان کی مخالفت کی انہیں اس سے روکا لیکن ان کے باپ باز نہ آئے انہوں نے کہا کہ کیا تم نے صنم کو رب بنا لیا میں تو تم کو اور تمہارے مسلک پر چلنے والوں کو بڑی گمراہی میں پاتا ہوں اس سے بھٹکتے رہو گے بلکہ حیرت و جہل میں رہو گے ان کی جہالت و گمراہی میں قرار دینا ہر صاحب عقل و سلیم کے لیے ایک دلیل واضح ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دیکھو وہ صدیق اور نبی تھے اپنے باپ سے انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے باپ اس کی عبادت نہ کیجیو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ تمہارا کوئی کام نکالتا ہے اے میرے باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تم کو نہیں ہوا اس لیے میری بات سنو میں تم کو بالکل سیدھا راستہ بتاؤں گا اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اے میرے باپ سخت اندیشہ ہے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور تم شیطان کے دوست قرار پاؤ گے تو آزر نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو اگر تم اس روش سے باز نہ آؤ گے تو میں تم کو سنگزار کر دوں گا اور تم کو بالکل چھوڑ دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام عرض ہے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا میرے اللہ بڑے مہربان ہیں لیکن میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے معبودان باطلہ کو بھی میں تو اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا رابطہ جوڑوں گا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا میں مجھے ناکام نہ رکھے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تا حیات اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے اور جب باپ شرک پر ہی مر گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ شرک کے لیے استغفار کام نہیں دیتا تو استغفار کرنا چھوڑ دیا جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابراہیم کا استغفار اپنے باپ آذر کے لیے تو صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بیزاری ظاہر کی بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے الہ پرست اور حلیم تھے صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملیں گے تو آذر ان سے کہے گا کہ اے میرے بیٹے آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے کہ اے میرے رب کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کریں گے اور آج میرے لیے اس سے بڑی اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیچھے دیکھو تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے کے بجائے ایک بجو کو دیکھیں گے جو کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے آسمان و زمین کے ملکوت پر نظر چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت پیش نظر کر دیتے ہیں اور اس کی نظر میں یہ دلیل قائم کر دیتے ہیں کہ کس طرح وحدانیت اللہ عز و جل پر زمین و آسمان کے خلق کی بنیاد ہے جس سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ایسی ہی دلالت فی نظر کو ملکوت کہتے ہیں کیونکہ دلالت فی نظر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی کو حاصل رہی جیسا کہ فرمایا اولم السماوات والارض اور دوسری جگہ ہے افلم الى ما وما من السماء والارض یعنی لوگوں کو آسمان و زمین کی مخلوق پر عبرت کی نظر کرنی چاہیے انہیں اپنے آگے پیچھے زمین و آسمان کو دیکھنا چاہیے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں اور چاہیں تو آسمان سے ٹکڑا ان پر گرا دیں رغبت اور رجوع کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے معبود اکتا ہونے کی واضح نشانیاں ہیں لیکن ملکوت کے بارے میں ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام آسمان کی سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچی اور ساتوں زمینیں ان کے لیے کھل گئیں اور وہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگے بعض نے اس مضمون کا بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے معاشی کو بھی دیکھنے لگے تھے اور ان گنہ گاروں پر بد دعا کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے ابراہیم میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں کیا عجب کے بات کو وہ توبہ کر لے اور رجوع کر لیں ابن عباس صدی اللہ عنما اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی اور اعلانیہ ساری چیزیں دکھلا دی ان میں کچھ بھی چھپا نہ رہا اور جب وہ اصحاب گناہ پر لان کر رہے تھے تو فرمایا کہ ایسا نہیں اور ان کی بد دعا کو رد کر دیا پھر وہ حسب سابق ہو گئے اس لیے محتمل ہے کہ ان کی نگاہوں پر سے پردہ ہٹ گیا ہو اور جہاں ان کے لیے آیا ہو گیا ہو اور یہ بھی محتمل ہے کہ ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت باہرہ اور دلالت قاطعہ کو معلوم کر لیا ہو جیسا کہ امام احمد اور ترمیدی رحمہ اللہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم خواب میں اللہ تعالیٰ ایک بہترین صورت میں میرے پاس آئے اور فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم ملئے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا کہ اللہ کی انگلیوں کی پور کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں پانے لگا اب ہر چیز مجھ پر کھل گئی اور میں سب کچھ دیکھنے لگا اور اللہ کا فرمان ہے ولی ولیقوں امین المقنین اس میں کہا گیا ہے کہ اس آیت میں واؤ زائدہ ہے اس کی تقدیر یوں ہوئی ہے کہ ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین یعنی بغیر واؤ کے جیسا کہ اس آیت میں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اس میں علیات کے بعد واؤ زائد ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ زائد نہیں ہے بلکہ سابقہ بات کی بنیاد پر بات کو اٹھایا گیا ہے یعنی ہم نے ابراہیم پر ملکوت ظاہر کر دیا تاکہ وہ دیکھے اور یقین بھی کر لے اب قول باری ہے کہ جب تاریخ رات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہوگا لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ ڈوب جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا نہ غائب ہو جانے والی چیز اللہ تعالیٰ ہو سکتی ہے قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہونا چاہیے جو زائل نہ ہو پھر جب چاند کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا اللہ ہوگا وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں اگر اللہ تعالیٰ جو سچے ہیں میری رہنمائی نہ فرمائیں گے تو میں گمراہی ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو طالع دیکھا یعنی نکلتا ہوا تو کہا یہ روشن ہے اور سب سے بڑا ہے لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم میں تو دست بردار ہوتا ہوں تمہاری ان تمام چیزوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو اب میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات گرامی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اب میں بالکل اس کا ہوں اور مشرقین میں سے نہیں ہو سکتا اور اپنی عبادت اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہوں جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہوا ہے حالانکہ اللہ کی کوئی نظیر تخلیق کے وقت اللہ کے سامنے نہ ہوگی اس طرح میں شرک سے توحید کی طرف آتا ہوں میدان مناظرہ یا مقام غور و فکر مفسرین نے اس مقام پر اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام غور و فکر ہے یا قوم سے مناظرے کا مقام ہے اور وہ قوم سے ایک مناظرہ کرنے والے کے موقف میں آ کر سوال کر رہے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما اس کو ابراہیم علیہ السلام کا مقام غور و فکر قرار دیتے ہیں اس قول سے استدال کرتے ہوئے کہ اگر میرے رب اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہدایت نہ فرمائیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب کہ وہ پہلی دفعہ اس غار سے باہر نکلے جس میں کہ ان کی ماں نے انہیں جنا تھا کیونکہ نمرود بن کنعان کے خوف سے ولادت کے وقت وہ غار میں گھس گئی تھی نمرود سے منجمین نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تمہارا ملک برباد ہوگا تو اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب قتل کر دیے جائیں ام ابراہیم جب حاملہ ہوئیں اور وقت وضع حمل قریب آیا تو وہ شہر کے باہر ایک غار میں چلی گئیں اور لڑکے کو وہیں چھوڑ کر چلی آئیں اس سلسلے میں وہ بہت سے خارق عادات چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ اسی بنیاد پر مفسرین صلف و خلف نے بھی ذکر کیا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ بیان بحیثیت ایک مناظر کے ہے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے کہ تم جو حیاکیل و اسنام کو پوجتے ہو یہ سب ہیچ اور بیکار ہیں چنانچہ مقام اول میں وہ عبادت اسنام سے متعلق اپنے باپ کی خطا ظاہر کرتے ہیں یہ اسنام یعنی بت انہوں نے فرشتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے تاکہ یہ پتلے خالق عظیم کے سامنے ان کی شفاعت کریں حالانکہ یہ بت خود ان کی اپنی نظروں میں بھی حقیر و بیمانہ تھے لیکن وہ گویا ملائکہ کی عبادت کر کے یہ چاہتے تھے کہ وہ رزق اور دوسری ضروریات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی سفارش کیا کریں چنانچہ اس مقام میں ان کی خطا اور گمراہی ظاہر کی گئی ہے یہ حیاکل سات ستاروں کے تھے یعنی قمر عطارد زہرا شمس مریخ مشتری زحل سب سے زیادہ چمکدار ستارہ شمس ہے پھر قمر ہے پھر سب ستاروں میں روشن تر زہرہ ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی ستارے زہرہ کو لیا اور قوم کو بتایا کہ الہیت کی ان ستاروں میں صلاحیت نہیں یہ خود پابند ہیں ان ستاروں کی رفتار معین مقدر ہے یہ سیدھے یا بائیں ذرا بھی اپنے اختیار سے نہیں جھک سکتے یہ تو اجرا میں فلکی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے روشن بنا کر پیدا کیا ہے اور اس میں اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے یہ مشرق سے نکلتے ہیں پھر مشرق و مغرب کا درمیانی راستہ طے کرتے ہیں پھر نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں دوسری رات پھر ظاہر ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو اپنی عادت مستمرہ پر پابند ہوں اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتی ہیں پھر وہ قمر کی طرف یعنی چاند کی طرف آتے ہیں اور زہرہ کے بارے میں جو بیان کیا تھا وہی بیان چاند کی بابت کرتے ہیں پھر شمس یعنی سورج کا ذکر کرتے ہیں اور ان تین اجرام سے جب الہیت کا انتفاق فرماتے ہیں یعنی یہ تینوں چیزیں ان کے سوا سب معبود برحق ہونے کے لائق نہیں جو اجرام فلکی میں روشن ترین تھے اور دلیل قاطع سے اپنا دعویٰ ثابت کر چکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میری قوم میں تو ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہو اگر یہ اللہ تعالیٰ ہیں تو ان سب کو مددگار بنا کر تم میری مخالفت کرو اور ذرا بھی میرے ساتھ رعایت نہ کرو میں تو فاطر السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کا ہو چکا ہوں میں تمہاری طرح شرک نہ کروں گا میں تو ان اشیاء کے خالق کی عبادت کروں گا جو ان کے مخترع اور مسخر و مدبر ہیں ہر شے کا رشتہ انقیاد اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے رب اللہ تعالیٰ فقط وہی ہیں جنہوں نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گئے رات کو دن اور دن کو رات سے ڈھانپتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں سورج چاند اور تارے سب اللہ ہی کے زیر فرمان ہیں خلق یعنی پیدا کرنا اور امر یعنی حکم دینے کے مالک تو وہی ہیں وہ رب العالمین ہے بڑی برکتوں والے چنانچہ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر نظر و غور و فکر ڈالے اور شرک کے خیالات میں پہلے مبتلا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت بخش رکھی ہے ہم ان کو خوب جانتے ہیں وہ خود اپنے باپ آزر اور قوم سے کہتے تھے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور بہت مخلص بندے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا ہے اور ان کو سرات مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے اور دنیا میں بھی ان کو خوبیاں اور نیکیاں عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں پھر ہم آپ کی طرف اے نبی وہی بھیجتے ہیں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے وہ ابراہیم حنیف تھے مشرق نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے سرات مستقیم کی مجھے ہدایت فرمائی ہے جس پر کہ ابراہیم علیہ السلام قائم تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے صحیح بخاری نیز مسلم ترمیدی مستد احمد وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسی طرح صحیح مسلم نیز مسند احمد ابن حبان مسند طیالسی اور مصنف عبد الرزاق میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہنے والا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر کہ انسان کی پیدائش ہوئی اور جو چیز جیسی پیدا کر دی گئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور فرمایا و وہ اخد رب کم بنی ادم ہم و کم قالو بلا جس کے معنی ایک قول کی روح سے یہی ہیں جیسے کہ فطرت اللہ لطیفت اور الناس علیہ کے ہیں جس کا بیان آئے گا انشاءاللہ یعنی اللہ یعنی کی آیت نمبر تیس کے تحت یعنی یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ پر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تبدیلی نہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت اور اعتراف عبودیت تمامی مخلوق کے بارے میں ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیسے نہ ہو اور وہ اللہ شناسی کے بارے میں متفکر اور متردد کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو فطرت سلیم کے لحاظ سے بہترین ہستی تھے بلا شک بات یہی ہے کہ وہ اس مقام میں اپنی قوم سے مناظرہ اور مباحثہ فرما رہے ہیں اور جس شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے ان کے خیالات کو دلیل اور برہان کے ذریعے دور کر رہے ہیں یہ بات نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود متردد ہیں